حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں جو چاہے کرتا پھروں اگر میں تریاق پیوں یا من کے لٹکاؤں یا اپنی طرف سے شعر کہوں امام ابود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تریاق کا استعمال نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور تریاق کے استعمال میں علماء کی ایک جماعت نے رخصت دی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انہتر